خلوقین عظیم محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ سور نون کی ابتدائی آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنا کا تذکرہ کیا ہے فرمایا وہ ان نقل اعلیٰ خلوقین عظیم ہمارے نبی آپ اخلاق حسنہ کے عظیم درجے پر فائل ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کے اخلاق حسنہ کا تذکرہ کیا اسلام میں اخلاق حسنا کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے ایک مسلمان اپنے اخلاق کو سنوار لے اپنے آپ کو اسلامی اخلاق حسنا کے ساقے میں ڈھال لے یہ انسان اجر و ثواب اور انجام کے اعتبار سے بڑا اونچا مقام و مرتبہ رہتا ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں اسلام میں اخلاق حسنا کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس کو اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس کو امام احمد بن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد میں امام احمد اپنی مسند میں اور بہت سارے محدثین نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام صاحب نے فرمایا اے لوگوں اس تو مکارم الاخلاق اے لوگوں میرے دنیا میں آنے کا ہمارے ست کا ہمارا سب سے بڑا مقصد جو اللہ نے مقرر کیا وہ یہ ان نماب و عشت و تب نمکار مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق ہسنا کو دنیا میں عام کر دوں اخلاق ہسنا میں جو کوتاہیاں جو خامیاں ہیں لوگوں کے اخلاق اور کیریکٹر میں جو کمی ہے ہم ان تمام چیزوں کو مکمل کر دیں ہر ہر امتی اخلاق ہسنا کے اعلیٰ درجے پر پر فائد ہو اور دنیا میں اخلاق ہسنا بالکل عام ہو جائے ان نماب انشتو لے تم مکارم اخراط اللہ تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امام امام مسلم اور امام ترمیدی رہے اللہ نقل کرتے ہیں نواس بن الانصاری رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلامۃ السلام کے پاس مسلمان ہونے کے بعد جب آپ سے ملنے کے لیے آیا آپ کے مجلس میں رہا کہتے میرے ذہن میں ایک سوال تھا اور اس ایک سوال کے انتظار میں پورے ایک سال میں آپ کے پاس بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ ہم آپ کو بڑا فرصت میں پائیں مناسب موقع ملے تو میں آپ سے سوال کر لوں لیکن کہتے ہیں ایک سال پورا ہمیں انتظار کرنا پڑا لیکن ایک سال کے بعد ہمیں موقع ملا کہ نبی علیہ السلام سے ایک سوال جو ہمارے ذہنوں میں سال بھر سے گونج رہا تھا وہ سوال میں آپ سے کروں موقع ملا تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ البر کس کو کہتے ہیں البر والاسم بر کے معنی نیکی اور اسم کے معنی گناہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ البر بر کیا چیز ہے عربی زبان میں کتاب و سنت میں نیکیوں کے لیے کئی الفاظ موجود ہیں ایک لفظ ہسنا ہے یعنی نیکیاں ایک ہے اسی طرح سے عمل صالح بولتے ہیں لیکن ایک لفظ ہے در ان تمام الفاظ میں جو نیکیوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں در سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے کیوں ہسنا کہتے ہیں وہ عمل یا وہ بات جو بذات خود نیکی ہو صالح کہتے ہیں وہ عمل جو بذات ذات خود اپنے تئی سالے ہو لیکن بر کہتے ہیں وہ نیک عمل اور وہ نیکی جو بذات خود نیکی بھی ہو اور اپنے ساتھ سینکڑوں نیکیوں کا سبب بھی بن جایا کرتی ہو اس کو کہا جاتا ہے بر بر جن کے اندر آیا ان کو ابرار کہا جاتا ہے اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ابرار کی بڑی تاریخ بیان کی ہے ان لفی نعیم وہ ان الفجار لفی جہین اے لوگوں یاد رکھنا ان الابرار لفی نعیم ابرار جو ہوں گے ابرار یعنی صاحب البر جو لوگوں کے اندر بر پائی گئی جن لوگوں نے وہ اعمال کیے جو بر ہیں انہی لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت بھی کیسی لفی نعیم بڑی نعمتوں والی وہ جنت ہوگی رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا ان من منکا سنکانا آپ پوری سور دہل کی ابتدائی نے ابرار کی بڑی تعریف کی ہے نبی علیہ سرات اسلام کے سامنے نواس بن سمان رضی اللہ عنہ پوچھنا چاہتے کہ یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیں گے بر کیا ہے جس کی بنا پر میں ابرار میں شامل ہو جاؤں جن کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان بیان کیا ہے آپ نے فرمایا البر حسن الخل کے البر حسن الخل یاد رکھو سب سے بڑا بر یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے اخلاق ہنسنا اپنے اخلاق کو سدھار لینا اپنے اخلاق کو اچھا بنا لینا آپ نے فرمایا سب سے بڑا بر یہ ہے اور آپ نے اشارہ کیا اے نواز بن سمان اگر تم ابرار میں شامل ہونا چاہتے ہو تو سب سے بڑا عمل جو تمہیں ابرار میں شامل کرائے گا وہ اللہ کے نزدیک در ہے اچھے اخلاق ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اچھے اخلاق والا بنائے صحیح مسلم اور سنن ترمیدی کی روایت نبی علیہ السلام رات کے سناٹے میں جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہو آپ رات کے سناٹے میں اٹھتے وضو کرنے کے بعد جب تحجد کے گئے آپ نیت باندھ لیتے تقبیر تحریمہ باندھ لیتے پھر اس کے بعد فطر السماوات والارض اس طویل دعا کو پڑھتے اس طویل دعا کے اندر ذریعے بھی ہے الاخلاق ولا ولا الا الا انت انت نبی علیہ السلام رات کے سناٹے میں قبلہ کی نماز کے لیے لیے تقبیر تحریمہ باندھے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اللہ دینی لحسن الاخلاق اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق کی ہدایت نصیب فرما دے آپ کے نبی اچھے اخلاق والے ہو جائیں پھر نبی الحسن فرما دے لا یہدی لحسن اللہ انتا اے میرے رب آپ کے علاوہ کسی انسان کو اچھے اخلاق نہیں عطا کر سکتا آپ ہی اگر ادا کریں گے آپ ہی کسی کو اچھے اخلاق والا بنائیں گے تو وہی اچھے اخلاق پائے گا اگر آپ جس کو محروم کر دیں اور اس کو کوئی اخلاق ہسنا دے نہیں سکتا تو اخلاق ہسنا نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں اللہ مہدنی لے آسنی اخلاق لا یادی لے آسنیہ اللہ انتا وصریف انی سیئہا اور اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے نبی ہی آپ کے سامنے ہاتھ سے لا کر کے دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا لینا اور برے اخلاق سے بچانے والی ذات صرف آپ کی ہے آپ کے انی سیاح اللہ انتا اے اللہ آپ کے علاوہ ہمیں بد اخلاقی سے کوئی بچا نہیں سکتا نبی علیہ السلام کی یہ دعا ہم تمام لوگوں کے لیے بہت بڑا اسوا ہے کہ ہمیشہ اخلاق ہنسنا کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اچھے اخلاق کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بہت ساری روایتوں میں آپ نے اخلاق ہسنا کا بڑا اونچا مقام اور بڑی فضیلت بیان کی ہے نبی علیہ سراف نام سے امام احمد بن امام بخاری اور اسی طرح سے امام ترمیدی امام ابو داؤد امام بحقی رحمت اللہ علیہ شعب المان میں بسند صحیح نقل کرتے ہیں حضرت ابو دردار ہو جو جلیل القدر صحابی ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا نے شی عل مامن شعین مامن شعین شے افکرو کی کرو قیامہ نیزانی مومن حسن آپ نے کن حسن اے میرے امت کے لوگ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرو اپنے اخلاق کی اصلاح کرو اخلاق فنا سے اپنے ذات کو آراستہ اور پیراستہ راستہ کرو ماں شے ان اف کرو سی نیزانی محمد روم قیامہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب انسان مومن کے نام آمار کے لیے ترازو اللہ تعالیٰ قائم کریں گے اور ایک پگڑے میں برائیاں اور دوسرے پگڑے میں جب نیکیاں رکھی جائیں گی تو آپ نے ساتھ روایا یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوگا ہمارے بھائیوں یہی وہ مقام ہے جہاں جس کا پگڑا نیکیوں کا بھاری پڑ گیا من سکورت موادین ہوں عیشت وہ امام خپت موادین ہوں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نیکی اور بدی کا جب وزن ہونے لگا تو جس کی نیکیوں کا پگڑا برائیوں کے پگڑے پر بھاری آ گیا وہ تو جنت میں داخل کر دیا گیا لیکن وہ مامن سکولت ہو جس کی نیکیوں کا پگڑا ہلکا ہوا اور برائیوں کا پگڑا بھاری آ گیا تو مہو ہاویہ وہرا نارن ہاویا رب العالمین فرماتے ہیں وہ سیدھے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور یہی وہ مقام ہے جب نیکی اور بدی وزن کی جانے لگے یہی تین مقامات میں سے وہ مقام ہے جس کے متعلق نبی علیہ ساتھ رمایا حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہے اے عائشہ یاد رکھنا تین مقامات قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ کوئی انسان کسی انسان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہے کچھ پوچھ نہیں سکتا ہے حضرت آشا نے کہا یا رسول اللہ دنیا نہ پوچھ سکے آپ تو رحمت للعالمین ہیں آپ سید الانبیاء ہیں اور ہم آپ کی بیویاں ہیں تو کم سے کم آپ کو تو یہ مقام حاصل ہوگا کہ ان تینوں مقامات پر ہماری رہنو ہماری سفارش کر سکے یا ہمارے کام آ سکیں آپ اے عائشہ وہ تین مقامات ایسے خطرناک ہوں گے وہاں میں بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا بڑے خطرناک مرحلے ہوں گے ان تین میں سے ایک مقام وہ ہے کہ جب انسان کی نیکیاں اور بدی بدئی تو تولی آنے لگیں لیکن ایسے موقع پر نجات کا راستہ نہ نے بیان کیا فرمایا مامل شعین مامل شعین اکروفی میدان یوم کی آمد میں حسن اے لوگوں نیکیوں کا جب وزن کیا جانے لگے گا تو نیکیوں کے پلرے میں روزے نماز حج نکار جتنی نیکیاں انسان کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ وزنی نیکی جو ہوگی بندے کے اخلاق حسنا ہوگی اچھے اخلاق سے بھاری اور وزنی کوئی نیکی نہیں ہوگی پھر اس کے بعد نبی صاحب نے بد اخلاقی سے اچھا آگاہ کرتے ہوئے فرمایا اے لوگوں یاد رکھو ان اللہ لیا بو الفاحش البنی اے لوگوں اپنے آپ کو بد اخلاقی اور اپنے آپ کو بے حیائی سے بچاؤ اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں بہت ہی زیادہ ناراض رہتے ہیں جو بد زبان حیا بے حیا اور بد اخلاق ہوا کرتا ہے بد اخلاقوں سے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ نفرت کیا کرتا ہے اسی لیے نبی علیہ شلاق و سلام بڑی کثرت سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ انی مینا شفا کی ون نفا کی وسو اخلاق مجھے نفاق سے اور ہمیں بد اخلاقی سے بچانا نبی علیہ بد اخلاقی کو کے ساتھ ملا دیا اللہ معنی نبی کا السلام دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ اپنے بندے کو حرام کاریوں برائیوں سے کفر اور شرک سے اور اللہ تعالی اس بندے کو نفاق سے اور اپنے بندے محمد کو بد اخلاقی سے بچا لینا لیکن شاید ہمیں کبھی بد اخلاقی سے پناہ مانگنے کی نوبت نہ آئی ہو اور میرے بھائیوں بد اخلاقی کے متعلق نبی علیہ السلاط اسلام ساتھ رواتے ہیں موج میں تورانی کبیر کی بسند صحیح حدیث منقور ہے نبی علیہ سامنے ساتھ نمایا اے لوگوں اپنے آپ کو بد اخلاقی سے بتاؤ الخل کے انسان کے نیکیوں کو بد اخلاقی ویسے ہی خراب کر دیتی ہے جیسے شہد پر جو بڑی بہترین چیز ہے شہد پر سر کا ڈال دو تو سر کا شہد کو برباد برباد کر کے رکھ دیتا ہے ایک آدمی ہزاروں نیکیاں کرتا ہو لیکن بد اخلاقی اگر اس کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کی بد اخلاقی اس کی ساری نیکیوں کو ویسے ہی تباہ برباد کر دیتی ہے ناکامیاب بنا ناکام کر دیتی ہے جس طرح سے شہد بہت میٹھا اور بہت فائدے مند ہے لیکن اس پر سرکہ ڈال دو تو چند قطرے سرکے میں شہد سے برباد کر کے رکھ دیا اللہ تعالی ہم سب کو بد اخلاقی سے بچائے رسول اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہتے کہ نبی علیہ اسلام نے ساتھ یہ اخلاق کا مقام و مرتبہ ہے نے ساتھ میں آئے لوگوں یاد رکھو مامن شعین یو دو من خلق حسن حسن رکھوان آپ نے اے لوگوں اپنے اندر اخلاق ہنسنا پیدا کرو اپنے اخلاق کو خوب اچھا بنا لو کیوں بڑے فائدے ہیں آپ نے دو فائدہ اس حدیث کے اندر بیان کیا نمبر ایک آپ نے ساتھ نمایا معامل شیئن یو دو میرا دل میرا نے کہ آمد کے دن نیکیوں کے پلڑے میں سب سے بدنی عمل جو ہوگا وہ مومن کے اچھے اخلاق ہوں گے پھر آپ نے بڑی عجیب سی فضیلت بیان کی فرمایا اے لوگ تم نے کبھی سوچا کہ اخلاق ہنسنا کا کیا مقام ہے اللہ کے یہاں اخلاق ہنسنا کا کیا عجب و ثواب ہے وہ حسن الخل کے درج تصوام والقوام آپ نے ساتھ سمایا ایک انسان اپنے اچھے اخلاق کی برکت سے رات بھر تحجد کی نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے کرنے والے کا مقام و مرتبہ اپنے اخلاق سے حاصل کر لیتا ہے ایک معمولی عمل نہیں ہے نسلی روزے رکھ کر کے انسان دن بھر جتنا جو ثواب حاصل کرتا ہے سردیوں کے موسم میں آدمی اور گرمی کے موسم میں جب رات چھوٹی ہو سردی کے موسم میں جب رات سرد ہو ایسے موقع پر ایک کے تحجد کی نماز پڑھتا ہے آپ نے شاخ سمایا دن میں روزہ رکھنے والے اور رات بھر تحجد کی نماز پڑھنے والا وہ مرد مومن اپنے بستر پر سویا ہوا حاصل کر لیتا ہے جو مومن اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیتا ہے ہمارے اخلاق سدھر جائیں ہمارے بہت سارے معاملات کی اصلاح ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق ہنسنا سنوا دے اکول کو لہٰذا وہ اب تک اللہ ہم ان پلوں کو رہی الحمد اللہ وقفا اما امار حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد بن حمبل امام بحقی امنا بھی دنیا رہے محم اللہ ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے جن کی محنتوں سے ہمیں نبی الحثر کی حدیث نصیب ہو رہی ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک شخص مجلس میں آیا اور آنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے ان اکثر الناس الجنہ سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل کیا ہے وہ بتائیں ان کو جنت کی بڑی فکر تھی جہنم سے بچنے کی بڑی فکر تھی آخرت کی نجات اور کامیابی کی ان کو ہر وقت دامن گیر تھی یا رسول اللہ آپ بتائیے ان اکثر مایود الناس الجنہ وہ کون سی نیکی ہے وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گا آنے فرمایا تقو اللہ و حسن الخلق سب سے زیادہ ایک مومن کو جنت میں داخل کرنے والے سب سے زیادہ جو آماد ہیں وہ دو ہیں نمبر ایک تقو اللہ آدمی اپنے اندر تقوا پیدا کر لے اور نمبر دو وہ حسن الخل کے اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے تقو اللہ اور اخلاق ہسنا یہی دونوں نیکیاں ہیں جو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی ہیں اللہ تقو اللہ اور حسن خلخل سے تمام ساتھیوں اور ماں اور بہنوں کو سرفراز کر دے پھر اس شخص نے پوچھا ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس شخص نے جواب پا لیا تو پھر کھڑا ہوا یا رسول اللہ اب بتائیے ان اکثر ما یدخل الناس جہاں جہنم میں سب سے زیادہ کون سی برائیاں لوگوں کو داخل کرے گی آپ نے ساتھ سمایا سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والے آماد دو ہیں نمبر ایک الفم انسان کی زبان انسان اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرے گا یہ قیمت چنگلی شکما شکایت کفر و شرک بدعات اس قسم کی باتیں کرتا ہے زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو انسان کی بد زبانی سب سے زیادہ قیامت کے دن لوگوں کو جہنم میں پہنچائے گی اور نمبر دو ول انسان کی شرمگاہ انسان اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہ کیا تو یہ شرمگاہ بھی انسان کو جہنم تک سب سے زیادہ پہنچانے والی امر ہے ایک موقع پر نبی علیہ السلام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگوں خبردار ہے لوگوں انہ بکو میریا انہ بکو میریا وہ انہ بکو میریا منی وہ آکر وہ انہ بکو میریا منی وہ آکر بکو منی مجر سے اے لوگوں میں تمہیں بتاؤں ہمارا وہ خوش نصیب امتی جو قیامت کے دن جو دنیا میں سب سے زیادہ ہمارا محبوب ہے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ہماری محبت اس کو کامیاب بنائے گی وہ آکر بکو مجلس یوم القیامہ اور قیامت کے دن سب سے زیادہ ہمارے قریب میں جنت کا جنت میں رہے گا یعنی جنت میں سب سے بڑا پڑوسی ہمارا کون ہوگا یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو نبی کا پڑوس نصیب کر دے یا یوناس اے لوگو اللہ اخبے رکھوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ میرا محبوب اور سب سے زیادہ قیامت کے دن جنت میں میرے قریب کس کو رکھا جائے گا لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ فرمایا سن لو سب سے زیادہ میں اس بندے سے محبت دنیا میں کرتا ہوں اور ہنسے میدان میں بھی ہمارا ہی محبوب ہوگا ہو اور یہ بھی سن لو جس سے نبی محبت کرتے ہیں نبی سے پہلے اللہ اس سے محبت کرتا ہے جب تک اللہ کسی سے محبت نہیں کرے گا نبی اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتے آپ نے نے ارشاد فرمایا اے لوگوں یاد رکھو میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ دنیا آخرت میں میرا محبوب اور جنت میں سب سے زیادہ ہمارے پڑوس میں کون ہوگا لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تم میں جس شخص کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے وہی سب سے زیادہ ہمارا محبوب اور جنت میں ہمارا سب سے بڑا قریبی پڑوسی وہی ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا میں تو ہم کو رہا کو زمانے کے اعتبار سے وقت کے لحاظ سے ملک اور وطن کے لحاظ سے ہم نے بہت دور رکھا ہے لیکن دعا کرو اگر اخلاق اخراجہ ہمارے اندر آ گئے تو ان تمام دوریوں کو مٹا کر کے اللہ نبی کی سربت نصیب کر دیتا ہے انسان کو چاہیے اپنے اخلاق کا جائزہ لے اپنے اخلاق محاسبہ کریں ہمارے اخلاق کیسے ہیں ہمارے کردار کیسے ہیں ہمارے چار چرن کیسے ہیں پھر آپ نے ساتھ فرمایا ارے لوگوں سنو وہ ان آباد مل اور ان ملے وہ آباد منی مجلس عمل قیامہ میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ حج قیامت کے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ میرا مبہوس یعنی سب سے زیادہ مجھے نفرت جس انسان سے ہے اور قیامت کے دن ہم سے سب سے زیادہ دور ہٹا دیا جائے گا ہمارے ہمیں ہم سے بہت ہی زیادہ دور ہوگا کوئی رشتہ کوئی تعلق ہمارا اس سے کام ہی نہیں ہو سکے گا بتاؤں وہ بد وقت کون ہے لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا استر سار ولم ولب خون استر سارون جو بہت ہی زیادہ بکواس کرنے میں ٹائم برباد کرتا ہے نمبر دو ولب خون جو انسان بد زبان بد بس سمان اور کردار ہوا کرتا ہے بد کردار بد اخلاق بد سوال قیامت کے دن اللہ رسول کا اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ دور ہوگا اللہ اس بد اخلاقی اور بد نبی سیوی سے ہم کو بچائے ول متفقون اور تیسرا انسانوں ہے جو تکبر سے کام لیتا ہے کبر اور غرور سے کام لیتا ہے کبر اور گرو بھی بدترین گناہوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اخلاق ہنسنا حسنا سے نوازے اور بد اخلاقی سے تمام بھائیوں کو بچا والے ہاں، اب اخلاق ہسنا کس کو کہتے ہیں بڑے اختصار کے ساتھ اخلاق ہسنا کی بڑی تعریف کی گئی ہے لیکن امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انسان اپنے اندر تین چیزیں پیدا کر لے تو صاحب اخلاق ہو جائے گا نمبر ایک بست الوجہ ہمیشہ لوگوں سے ملاقات کرے لوگوں سے بات چیت کرے لوگوں سے ملے اور لوگوں کے پاس آئے جائے آئے ہیں تو ہمیشہ مسکراتے ہی چہرے سے ملاقات کرے ہمیشہ مسکراتا ہوا چہرہ ہو سلام کرے خیریت پوچھے یہ اخلاق کا سب سے پہلا درجہ ہے اسی لیے آپ نے ساتھ اے لوگوں صدقہ کرو صدقہ کرو اگر مال دولت نہیں کھجور کھجور نہیں ایک درہم اگر ایک درہم بھی نہیں تو کم سے کم اپنے بھائیوں سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملاقات کرو گے تو بھائی سے مسکراتے چہرے میرے سے ملنا یہ بھی صدقے کا درجہ رکھتا ہے نبی رہتا سامنے رحصا دوسرا مقام مرتبہ ہے بس وہ کب فل ادا وہ کب فل ادا ہمیشہ اخلاق ہٹنا کا سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان اپنے ہاتھ اپنے گفتار اپنے کردار کے کسی مسلمان بھائی کو یا کسی انسان کو عیدا تکلیف نہ پہنچائے دنیا میں ہر مخلوق کو ہم اپنے عیدا سے اپنے شرط سے محبوب رکھیں ذرا سوچو ان انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے اپنے سماج اور اپنے ہاتھ سے لوگوں کو عیدا پہنچانے سے محفوظ نہ رہے نبی علیہ شام حجت الوداع ہے پر سوار ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پر سوار لاکھوں حاجیوں کو خطاب کر رہے ہیں اے لوگوں ارے بل مسلم اے حاجیوں بتاؤ مسلمان کس کو کہتے ہیں لوگوں نے کہا بڑا یا رسول اللہ نے فرمایا المسلم من سلم لسان ہی ہی مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ و زبان کے سر سے سارے بھائی محفوظ ہو میرے بھائیوں یہ اخلاق حسنا کا دوسرا درجہ ہے نمبر تین ہے امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وبسل المعروف اپنی ذات سے جتنا فائدہ اللہ کے بندوں کو آپ پہنچا سکتے ہو ہمیشہ ان کو فائدہ فائدہ پہنچائیں نقصان کے بجائے جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہو اپنی زبان سے اپنے علم سے اپنی قوت و طاقت سے اپنے رائے سے اپنے مال سے اپنی صلاحیتوں سے جتنا زیادہ اللہ کے بندوں کو آپ فائدہ پہنچائیں گے یہی اخرا ہے اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دے الحال عالمین ہمیں جو بیمار ہوں شفا کلیہ فرما جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہاتھ بھائی ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکام کو نیک امال کی توفیق نصیب فرما ان کو وہی کرنے کی توفیق نصیب فرما جس میں امت کی کی کی ملت قوم اللہ تعالیٰ سب کی بھلائی ہو اور ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے اور انہیں محفوظ فرما فرما دے جو جو لوگوں کے لیے قوم کے لیے دین کے لیے اسلام کے لیے نقصان دہ ہوں اور جس ملک میں ہم رہتے کہتے ہیں خاص طور سے حاکم شارا شارجہ شیخ سلطان حفظ اللہ کو اللہ تعالیٰ صحت اور آفیت امن و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ انہیں وہی امار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس میں اللہ آپ کی رضا ہو امت کا فائدہ ہو ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی رضا نہ ہو جس میں آپ کی ناراضگی ہو اور امت کا نقصان ہو اللہ مکثر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد الله الله الله الله رحمكم إن يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر